ڈیرے کے مسلمانوں صرف چند نوٹوں کی خاطر اپنے نبی سے ناتا توڑ لیا چند نوٹوں کی خاطر چند روپوں کی خاطر گورے کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھنے کی خاطر تم نے ختم نبوت سے ناتا توڑ لیا تم نے دین کو چھوڑ دیا اسی محلے میں تمہارا کمانڈر عبد الرشید شہید خوش میں شیر بن کے گیا تھا یہی سے مولانا شبیر اللہ کے رستے میں اٹھے تھے قیامت کے دن زبیر مدری کو آواز لگائی جائے گی او زبیر او مدینہ میں پیدا ہونے والے شہزادے کہاں ہے تو زبیر اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور بوسنیا کی سرزمین سے لبئی کا لبئی کا لبئی کا کہتا مدینہ میں پیدا ہوا بوسنیا میں دفن ہوا پونڈ کمانے گیا تھا ڈالر کمانے گیا نہیں نہیں ربا وہاں سے ایک بہن کے چیخنے کی آواز آئی تھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہماری مسلمان بہنوں کو ٹرکوں سے نیچے پھینکتے تھے کوئی ان کے سینے پہ ہاتھ لگاتا تھا کوئی ان کے سر پہ مجھ سے یہ منظر دیکھ مدینہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے ریاض الجنہ کی نمازیں نہیں چھوڑی میں نے ایسے عائشہ کا سایہ نہیں چھوڑا میں نے ایسے قبا کی مسجد نہیں چھوڑی میں نے عہد کا پڑوس ایسے نہیں چھوڑا ربا چیخیں آ رہی تھی میری بہنوں کی چیخیں آ رہی تھی جنہیں میرے نبی نے بہنیں بنایا تھا رب اسے نبی کے پاس کھڑا کر دے گا اور ڈیرے کا نوجوان میں اور تو کینیڈا سے اٹھیں گے کہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے وہاں ہم نے پناہ حاصل کی تھی